استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اچھا ایسا ہوا کہ ساڑھے نو بجے نو بج کر تیس منٹ پر مجھے لگا کہ کلاس ساڑھے نو ہوا کرتی چونکہ ہماری کلاس نو پینتالیس پر ہوتی ہے تو اس لیے میں نے پہلے سلام لکھا جو اس بات کی علامت ہے کہ کلاس کا ٹائم ہو چکا لیکن ایسا تھا نہیں خیر تو میں آپ لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ آ جائیں آپ لوگ ساڑھے نو پر میری تو نماز بھی نو پہ چلی گئی ہے تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے رول نمبر چھ کا مسئلہ تھا کا مسئلہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے مسئلہ ہے چلے سب کے لیے آسانی ہے تو بتائیے گا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک چلیے ہمیں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہیں تو موجود ہیں ہاں کہہ رہے تھے کہ میری کلاس رہ جائے آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہماری اس کی کلاس ہوتی ہے کیا نام علم علمخا کی آپ لوگ کہہ رہے تھے اچھا وہ ساڑھے نو تک آ گئی ہے سے پھر ہم ان شاء اللہ پہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی انشاءاللہ اللہ کل ہماری کلاس نو تیس پر ہوگی اللہ بس اب ساڑھے نو ہی ہوا کرے گی تو اب کیا ہے ناممکن کو ممکن بنائیے ٹھیک ہے اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیر للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی جی آپ لوگوں نے گزشتہ سبق کو دیکھا آپ کو پتا چلا اچھا تو آپ لوگوں نے صاحب علم النحو کے حالات یاد کیے تھے ہدایت النحو کے میں نے پوچھا نہیں آپ لوگوں سے کچھ بھی کہ میری طبیعت نہیں تھی ٹھیک کیا مطلب ہوں بتائیے ٹھیک ہو گیا رول نمبر پانچ ساتھ کیا کہنا چاہ رہے ہیں تاریخ پیدائش کا علم نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کے حالات میں تاریخ پیدائش نہیں البتہ تاریخ وفات ہے جو آپ کو میں نے سینڈ کیے ہیں جو کچھ اس میں سے ہے وہ آپ نکالیں ٹھیک ہے ہاں تاریخ وفات ہے تاریخ پیدائش نہیں ملتا بعض دفعہ تاریخ کے اندر لوگوں کے حالات مصنفین کے حالات نہیں ملتے تاریخ ضبط نہیں ہوتی یہ تو اتنے دور کے لوگ تھے آج کل کے زمانے میں یعنی اتنے جدید دور کے اندر آج کل اگر لوگوں سے پوچھا جائے تو ان کو اپنی تاریخ اپنی تاریخ پیدائش پتہ نہیں ہوتی دوسروں کے لیے دور کی بات ہوں اور تاریخ وفات ایک حادثہ ہوتا ہے تو وہ عموماً یاد رہتا ہے اس لیے ٹھیک ہے اور کیا پوچھا ہاں، علاقے کا تو ان کا پورا نام لکھا ہوا ہے ہوں چلے ٹھیک ہو گیا اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں اور

میرا من کرے گا پوچھنے کو ان کے حالات میں سے اور یہ جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا ہے ہدایت الناب کے حوالے سے وہ بھی ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المقدمة ففي المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفزي في كلام العرب وموضوعه الكلمة والكلام صاحب ہدایت نے آپ کو بتایا تھا کہ میری کتاب جو ہے اس کو میں نے یوں ترتیب دیا ہے کہ وہ ایک مقدمہ تین اقسام اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا اوپر مقدمۃ اقسام ہے تو انہیں میں سے سب سے پہلی چیز جو کیا کہا عورت تب تعلیٰ مقدمت کم مقدمہ ٹھیک ہے تو یہاں سے مقدمہ کو ذکر کر رہے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہے کتاب کی اور اس کے اندر کہتے ہیں مقدمہ ویسے بھی مقدمۃ العلم یا مقدمۃ الکتاب تو یہاں مقدمۃ العلم بھی ہو سکتا ہے ایک جہت سے اور ایک مقدمۃ الکتاب بھی ہو سکتا ہے ففل آبادی اللہ یجب لتوقف المسائل علیہ کہتے ہیں کہ ان ابتدائی باتوں کے بیان میں یا ان ابتدائی ضروری باتوں کے بیان میں یجب تقدیم و ہا کہ جن باتوں کا مقدم کرنا یعنی پہلے ذکر کرنا ضروری ہے کیوں لی توقع فلمساں علیہ کہ ان بنیادی باتوں پر کئی سارے مسائل موقوف ہوتے ہیں یعنی کئی سارے مسائل کا سمجھنا اس پر موقوف ہوتا ہے پھر کہتے وفی حافظ مقدمہ کے اندر جو ہے وہ کتنی ہیں تین فصلیں ہیں پہلی فصل جو آج ہم پڑھیں گے پہلی فصل کے اندر بیان ہے کس کا علم النحب کی تعریف علم النحب کی غرض اور علم النحب کا موضوع کیا علم النحب کی تعریف نمبر دو علم النحب کی غرض نمبر تین علم النحب کا موضوع جو کہ آپ علم النحب کے اندر پڑھ چکے ہیں کوئی بتائے گا علم النحب کی تعریف کیا ہے جی غرض و غائط ایک ہی چیز ہوتی ہے غرض اور غائط عام طور پر ایک ہی چیز کہلاتی ہے موضوع الگ ہوتا ہے ہاں۔ اور اور کوئی نہیں میں نے علم النحب کی تعریف پوچھی ہے علم النحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم النحب کتاب بلکہ جو علم نحب نحب کا جو علم ہے فن ہے اس کی تعریف کیا ہے نے تو آگے غرض و غائب بھی بتا دی ہے کلمے کی آخری حالت معلوم کرنا ٹھیک ہے تو اسی کو دیکھیں تھوڑی سی آپ کو زیادہ سمجھا کر بات بتائیے کہ آپ نے چونکہ علم جو آپ نے کتاب پڑھی ہے وہ ذرا مختصر تھی تو یہ تھوڑی سی طویل ہے یعنی لمبی ہے تو اس میں ذرا بڑھا کر آپ کو بتایا کہ علم اصول جی زبردست یہ ہے نا کتاب کی تعریف ماشاء اللہ اللہ کرے کہ یہ ایسی یاد ہی ہو اچھا جی علم بے اصول ان یورف بھی احوال بہت اچھے بہت اچھے اللہ تعالی مزید برکتیں عطا فرمائیں يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاث من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض یہ ہے علم النحب کی تعریف کہتے علم النحب علم ایک ایسے علم کا نام ہے بے اصول علم بے اصول ایسے قواعد کا نام ہے یا ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے یورف بحا احوال و اواخر الکلم الثلاث کہ جس کے اندر یا جس کے ذریعے تینوں کلمات کے آخر آخری حالت معلوم ہو لیکن منحص مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے تینوں کلمے کیا مطلب اسم فعل اور حرف ٹھیک ہے نا اسم فعل اور حرف کی آخری حالت مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے معلوم ہو ساتھ ساتھ وہ کیفیت و ترکیب اور ان میں سے بعض بعض کے ساتھ مرکب ہونے کا بھی علم ہو اس سے تو یہ علم خلاصہ یہ نکلا علم کیا ہے اسم حرف کے آخری حرف کی حالت کے جاننے کا نام ہے مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے یا کیفیت و ترکیب باز مابازن بعض جملوں کے یعنی با ان میں سے بعض جو اسم حرف ہیں بعض کے بعض کے ساتھ مرکب ہونا معلوم ہو جس سے تو علم نحو کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے اوپر لکھا ٹول نمبر چھ نے کہ عربی کے علم وہ علم ہے کہ جس میں اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو تو تینوں کو یعنی ان کو ملا کر جملہ بنانے کی ترکیب یعنی جملہ کیسے بناتا ہے وہی کہتے ہیں کیفیت و ترکیب آنا کہ بعض کو بعض کے ساتھ ملانا مرکب کرنا اس کا طریقہ کار معلوم ہو اور اسی طرح کیا عورف و بیا احوال و آخر سلاس تینوں کلمات اس فعل حرف کی آخری حالت معلوم ہو مور مبنی ہونے کے اعتبار سے ٹھیک ہے یہ تو علم النحف کی تعریف آ گئی علم الناحب کی غرض کیا ہے یعنی عام النحف کیوں حاصل کرتے ہیں اس کی غرض کیا ہے وجہ کیا ہے علت کیا ہے وہ غرض بتا اللفظی فی کلام العرب کلام عرب کے اندر لفظی غلطی سے بچ جانا کلام عرب کے اندر لفظی غلطی سے بچنا یہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پر کلام عرب ہم جب عربی کوئی بھی پڑھیں قرآن مجید پڑھیں یا احادیث پڑھیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی عربی کلام پڑھیں تو اس کے اندر ایسا نہ ہو کہ ہم زبر کی فتح کی جگہ پر کسرہ پڑھ رہے ہوں یا کسرہ کی جگہ پر فتح پڑھ رہے ہوں وغیرہ وغیرہ تو اس غلطی سے اجتناب ہو جائے اس لیے ہم علم حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے سیاح نتو عن الخطا الفظی فی کلام العرب کلام عرب کے اندر لفظی غلطی سے بچنا موضوع اس کا موضوع ہر علم کا موضوع کیا کہلاتا ہے جس سے اس میں بحث کی جاتی ہے وہ کیا ہے کلم اور کلام علم النحو پورے کا پورا صرف کس کے اندر بحث کرتا ہے یا کلمہ سے بحث کرتا ہے یا کلام سے بحث کرتا ہے کلام ایک کئی سارے جملوں کو بنا کر کلام بنایا جاتا ہے اور کلمہ ایک کلمہ کہلاتا ہے اسم ایک کلمہ ہو فیل ایک کلمہ ہو پھر ان سب کو ملا کر ایک کلام بنتا ہے تو کلمہ اور کلام اسی سے بحث ہوتی ہے علم النحف کے اندر تو آج کا سبق آپ کا مشتمل ہے کس بات پر اس بات پر کہ علم النحف کی تعریف کیا ہے علم النحف کی غرض کیا ہے علم النحف کا موضوع کیا ہے تو کہتے علم کی تعریف علم النحف ایک ایسا علم ہے ایسے قواعد کا علم ہے جی ایسے قواعد کا علم ہے کہ جن کے جن قواعد کے ذریعے سے تینوں کلمات یعنی اسم فعل اور حرف کی آخری حالت معلوم ہو مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسی طرح اسم فعل اور حرف کا ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہونا معلوم ہو جائے جی اور غرض سیانت عن الخطاء اللفظی فی کلام العرب کہ کلام عرب کے اندر لفظی غلطی سے بچ جانا اور موضوع کلمہ اور کلام یاد رکھیں بہت بہتر ہوگا آپ لوگ اس تعریف کو بھی اس موضوع کو بھی اور اس غرض کو بھی عربی کے اندر ہی انہی الفاظ کے ساتھ یاد کر لیں تو انشاءاللہ بہت کام آئے گی آپ کو اور بہت اچھے سے سمجھ بھی آئے گی ٹھیک ہے آپ کو ایک تعریف یاد ہو جائے گی جی بالکل ٹھیک ہے نا تو زبانی یاد کر لیں دیکھیے گا ام المقدمہ صاحب کتاب نے کہا تھا کہ میں نے کتاب کو تین چیزوں پر اس طرح ترتیب دیا ہے کہ پہلے مقدمہ ذکر کیا اس کے بعد تین اقسام ذکر کیا اور آخر میں خاتمہ ذکر کیا ہے تو یہاں سے مقدمہ پہلی چیز کو شروع کر رہے ہیں مقدمہ ان چیزوں کے بیان میں کہ جن چیزوں کا پہلے ذکر کرنا ضروری ہے اور لازم ہے اور ان چیزوں کے سمجھنے پر موقوف ہے بہت ساری چیزوں کا سمجھنا اس لیے اگر یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں گی تو بعد کی باتیں سمجھ نہیں آ سکیں گی دیکھیے ام المقدمۃ تو ففیل مبادی التی یجب تقدیم وا مقدمہ ففیل مبادی ان ابتدائی باتوں کا بیان میں ان ابتدائی مسائل مبادی بالکل ابتدائی چیزیں ٹھیک ہے نا جیسا طالب علم کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ابھی ابھی مبتدی ہے مبتدی طالب علم ہے یعنی ابھی ابھی نیا نیا آیا ہے ففیل مبادی اللہ تو ان بنیادی چیزوں کے بیان میں یجب و تقدیم کہ جن کا مقدم کرنا پہلے ذکر کرنا ضروری ہے توقع علیہ اس لیے کہ اس پر کئی سارے مسائل موقوف ہوتے ہیں تو مسائل کا اس پر یعنی ان مبادی ان مبادیات پر موقوف ہونے کی وجہ سے وفی فصول ثلاثت ان مقدمہ کے اندر ایسی چیزیں کون سی ہیں کہ جن کا ذکر کرنا پہلے ضروری ہے تو کہتے ہیں اس بارے میں تین فصلیں ہیں پہلی فصل تعریف موضوع غرض و غائد کہ ان چیزوں کا بھی جاننا ضروری ہے تعریف کا جاننا تاکہ طلب مجبول لازم نہ آئے پتہ چل جائے کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے نا بها أحوال أواخر الكلم الثلاث نحو ایسا علم ہے یا ان قواعد کا علم ہے یعرف و کہ جن قواعد کے ذریعے سے جانا جائے احوال و اواخر الکلم الثلاث تینوں کلمات کے آخری حالت ای اسم و و فعل حرف بین سطور لکھا ہوا ہے من حیث الاعراب والبناء مورب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے و کیفیت و ترکیب بھی معبازن اور بعض کا بعض کے ساتھ مرکب ہونے کی حالت بھی معلوم ہو ٹھیک ہے والغرض منه علم النحو کی غرض سیاحت الذہن عن الخطا اللفظی فی کلام العرب لفظی غلطی سے اجتناب کرنا یا ذہن کا بچانا خطا لفظی سے لفظی غلطی سے فی کلام العرب کلام عرب میں اور موضوع الکلمت والکلام علم النحو کی تعریف موضوع غرض و غایت صاحب ہدایت النحو کے حالات اور ابتدائی باتیں انشاءاللہ اللہ آپ سے پوچھوں گا زبانی یاد کیجیے گا تعریف موضوع و غائب پانچ منٹ کا کام ہے اگر آپ اچھی طریقے سے یاد کریں تو ٹھیک ہو گیا بس آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے علم عمل جان اور آپ عمر میں برکت عطا فرمائیں مجھ سمیت آپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں کل سے انشاءاللہ اللہ مغل عزیز کی نو بج کر تیس منٹ پر ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ